حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے عبداللہ بن عبی کے پاس بھی تشریف لے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سواری فرما کر اس کی طرف گئے اور مسلمان بھی گئے وہ شوریلی زمین تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا مجھ سے دور رہیں اللہ کی قسم آپ کے گدھے کی بو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے انسان میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تم سے زیادہ خوشبودار ہے اس پر عبداللہ بن ابئی قوم میں سے ایک شخص اس کی حمایت میں غصے میں آ گیا کہا دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ غصے میں آ گئے کہا تو ان میں ہاتھوں چھڑیوں اور جوتوں کے ساتھ لڑائی ہونے لگی پھر ہمیں یہ بات پہنچی کہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکسٹھ